اب آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر دو سو چار سے ٹو ہنڈریڈ فور و منن ناسمئی یو جیبو کا فی الحیات دنیا و یوشق اللہ علامہ فی قلب و ہوا الد الخسام و ازاط و اللہ اردل یوف دفیحہ و یوہل کلحر نسل و اللہب الفساد و اضاقیلّتقلّ اخذت اللہ اخذت العزت بالاسم بالاسم حسب ہو جہنم و لبی صلیحات اور لوگوں میں سے کوئی ہے کون ہے یہ نہیں بتایا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت نہیں کہ لوگوں کے نام لے کے ان کی باتوں کو ذکر کیا جائے ہے کیسا اس کی بات دنیا کی زندگی میں تم کو اچھی لگتی ہے اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے حالانکہ حقیقت کیا ہے اس کی وہ سخت جھگڑالو ہے کیسے پتہ چلتا ہے اور جب وہ پیٹ پھیرتا ہے تو وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے اور کھیتوں اور جانوروں کو ہلاک کرے حالانکہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو وقار اس کو گناہ پر جما دیتا ہے بس ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے یہ ہے ایک کردار جس سے ہمیں متعارف کروایا جا رہا ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ساری آیتیں اسی طرح کی پیش کی ہیں کہ جہاں مختلف کردار سامنے لائے گئے لیکن خوبصورت نقطہ دیکھیے کہ نام نہیں لیے گئے پچھلی صورتوں میں آپ دیکھیں گے علم تارا الزی علم تارا کیا تم نے دیکھا اس کو کس کو الزی جس نے کہا کون ہے یہ نہیں بتایا کیوں کہ قرآن پاک لوگوں کی برائیوں کو چننے والی کتاب نہیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے لوگوں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے بلکہ یہ ایک نصیحت کی کتاب ہے اور سننے والوں کو اور جو بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں ان کو کچھ چیزیں مثال کے طور پہ پیش کر دی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں تو یہاں اس میں کس کی بات ہے یقیناً کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے کردار تو ہوگا ہی لیکن اگر اس وقت ہم اس کو اس رنگ میں دیکھ لیں کہ یہ ایسا کردار ہے جو ہر معاشرے میں ہوتا ہے اور یہ وہ شخص ہے جو مصلحت پسند ہے جس کو سب سے زیادہ چیز جو پسند ہے وہ اپنا مفاد پسند ہے کسی بھی مفاد پرست انسان کا یہی رویہ ہو سکتا ہے جو ان آیات میں پیش کیا گیا ایک ضعیف روایت کے ناطے سے امام سدی نے یہ بات بیان کی کہ اس سے مراد اہنس بن شریق ہے لیکن یہ روایت ضعیف ہے ذکر کر دیتی ہوں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب وہ لشکر شہید کر دیا گیا جس میں عاصم اور مرشد تھے تو منافقوں میں سے دو آدمیوں نے کہا جو اس طرح مارے گئے ان کے لیے ہلاکت ہے کیوں نہ یہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے اور کیوں نہ انہوں نے اپنے صاحب کی رسالت کو ادا کر دیا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ وہ من الناس سمیو جبو کا فی الحیات دنیا یعنی اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کے اوپر ان کے اس عمل پہ انہوں نے تبصرہ زنی کیا کی کہ کیا ضرورت تھی جانے کی اور شہید ہونے کی گھر بیٹھ کے ہی بس اپنے اسلام کا اظہار کرتے رہتے تو بات کافی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی غلط فہمی دور کر دی کہ اسلام صرف باتوں کے ذریعے سے نہیں آتا اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں ہوتا یہ کہ کچھ لوگ صرف باتوں سے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی اور دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ باتوں سے کوئی کہاں خوش ہوگا اس کے لیے تو عمل کرنا پڑتا ہے اور اللہ کا راستہ عمل کا راستہ ہے کردار کے غازی بننا پڑتا ہے پھر ہی کہیں کوئی مقام ملتا ہے اسی طرح امام صدی کہتے ہیں کہ یہ آیت اخنس بن شریک کے بارے میں نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اس نے اسلام ظاہر کیا نب کو اس کی یہ بات اچھی لگی پسند آئی اس کے بعد یہ آپ کے پاس سے چلا گیا اور مسلمانوں کی ایک جماعت کی کھیتی اور گدھوں کے پاس سے اس کا گزر ہوا تو اس نے کھیتی جلا دی اور گدھوں کے پاؤں کاٹ ڈالے یہ تفسیر ابن عباس کے صفحہ نمبر 122 پہ روایت موجود ہے تو یہاں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے کیا سکھانا چاہتے ہیں حقیقت یہ کہ دنیا میں ہمیشہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو مصلحت کو اپنا دین بنائے رکھتے ہیں مفاد پرست ہوتے ہیں جہاں اپنا فائدہ دیکھا وہاں اسلام کا اظہار کر دیا اور جہاں اسلام کسی قربانی کا تقاضا کرے تو وہاں پلٹ گئے ایسے لوگ ہمیشہ لوگوں کی مرضی دیکھ کر بات کرتے ہیں لہٰذا ان کی باتیں لوگوں کو بڑی اچھی لگتی ہیں کیونکہ ان کے بات کرنے کا انداز بھی بڑا میٹھا ہوتا ہے لیکن ان کے سامنے کوئی مستقل معیار نہیں ہوتا کہ اس معیار پہ ہم نے قائم رہنا ہے یہ ہے ہمارا اسٹینڈرڈ اس سے نیچے نہیں گرنا اس لیے سامنے جو شخص آتا ہے ویسی بات کرنے لگتے ہیں تاکہ ہر سننے والا ان کو اپنا مخلص سمجھے ایسے لوگ پھر خوبصورت باتیں کر کے باتوں کے میدان میں تو ایک مسلح کے روپ میں نظر آتے ہیں لیکن عمل کے میدان میں ان کی سرگرمیاں کیسی ہوتی ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کیا کہ وہ ہوا الد الخصام وہ جھگڑالو ہیں ان کے عمل فساد کو بڑھانے والے ہیں ان کے کال اور فعل میں تضاد ہے کیونکہ عملی نتائج ہمیشہ عمل سے پیدا ہوتے ہیں نہ کہ الفاظ سے یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے حق پرستی کے لفظ بولتے ہیں لیکن عمل کے اعتبار سے وہ جس سطح پر کھڑے ہوتے ہیں وہ ذاتی مفاد پرستی ہے اور یہی فرق ان کے کال اور عمل میں فرق پیدا کر دیتا ہے جب عمل کی بات آتی ہے تو ان کے مفادات کے تقاضے ان کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور ایسی سرگرمیوں میں لے جاتے ہیں کہ دنیا میں فساد پھیلتا ہے تو پھیلے تقریب کاریاں ہوتی ہیں تو ہوں لیکن ان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے یہ اپنے ذاتی فائدوں کی خاطر دوسروں کا استحصال کرتے ہیں ایسے لوگ پھر لوگوں میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے جذباتی باتوں کو ہوا دیتے ہیں اپنی قیادت کو قائم کرنے کے لیے یہ لوگ پوری عوام کو داؤ پر لگا دیتے اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ تعمیر کی بجائے تخریب کی سیاست چلتی ہے ایسے لوگ نعروں کے ساتھ اور خوبصورت باتوں کے ساتھ عوام کی بھیڑ تو اپنے گر جمع کر لیتے ہیں لیکن جب عملی بات آتی ہے تو کسی کے کام میں نہیں آتے ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہاں متعارف کرواتے ہیں وہ من الناسی اور لوگوں میں سے بعض لوگ کوئی ایک میں جیبو کا ہوں فی الحیات دنیا جس کی باتیں آپ کو دنیا کی زندگی میں بہت اچھی لگتی ہیں کیوں اچھی لگتی ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں کچھ لوگوں کی باتیں بھلی کیوں معلوم ہوتی ہیں اس لیے کہ ایسے لوگ موقع پرست ہوتے ہیں وقت دیکھ کے بات کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہماری اس وقت کی بات کرنا لوگوں کو فائدہ دے گا اور ہم ان کو سبز باغ دکھا کے اپنے جال میں اتار لیں گے اور کیا کرتے ہیں یہ و اللہ علامہ فی قلبی بات بات میں اللہ کو گواہ بناتے ہیں کیوں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو گواہ بنانے کا کیا مطلب اللہ کی قسمیں کھانا اللہ کے نام کی باتیں کرنا اپنے نام کے ساتھ اللہ کا نام جوڑ لینا تاکہ لوگ اس کے خلوص میں شبہ نہ کر سکیں تاکہ اس کی بات زیادہ مؤثر اور واضح ہو جائے اور اس لیے بھی اللہ کو گواہ بناتے ہیں تاکہ نیکی اور خدا خوفی کا اظہار ہو حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ یہ لوگ حق کے دشمن ہیں اور جو ہی ان کے مفادات پہ زد پڑتی ہے تو وہ ہوا الد الخسام جھگڑوں پہ اتر آتے ہیں لڑنے مرنے لگتے ہیں کیونکہ ایسے لوگ تو مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے صرف ایک ہی بت کو پوجتے ہیں اور وہ ان کے مفادات کا بت ہے جس کو خوش کرنے کے لیے یہ ہر چیز کی قربانی دے سکتے ہیں ایسے ہی لوگوں کو اللہ ان عنایتوں کے اندر ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ ذرا غور تو کرو کیا تم ایسے تو نہیں ہو تمہاری باتیں بظاہر خوبصورت تو باتیں نہیں اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو لوگ باتوں کے جال بن کے رہتے ہیں ہم اس وقت باتوں کے جال میں ہیں خوبصورت باتیں خوبصورت سلوگنز خوبصورت طریقے سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی بات لیکن عمل کیسے ہیں وہ ہوا الد الخسام جھگڑالو جھگڑے میں بد کلامی پہ اترنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو بہت لڑتا ہو کہیں ہم تو جھگڑالو نہیں ہیں اپنا محاسبہ کرتے ہیں کیا میں جھگڑا تو نہیں کرتی میری طبیعت میں لڑنا جھگڑنا تو نہیں بات کے بھتنگڑ تو نہیں بناتی اور کیا ہے اس کردار کی خوبیاں وہ ایزات و اللہ اور جب وہ ولی بن جاتا ہے بڑا بنا دیا جاتا ہے اس کو یا پھر پلٹتا ہے دونوں میں ایک ہی مان ہے یعنی اپنے عہدے کے ساتھ پلٹتا ہے زمین میں اس کو اقتدار مل جاتا ہے جب اس کو کسی عملی کام کی ذمہ داریاں دے دی جاتی ہیں یا جب اس کو کوئی قوت ملنے لگتی ہے اتھارٹی مل جاتی ہے الیکٹ کر لیا جاتا ہے تو پھر اس کی کوششیں کیا ہیں صافل اردی زمین میں کوششیں کرتا ہے کس چیز کی لیوف دفی تاکہ اس میں فساد کرے فساد کیسے کرتا ہے جب ایسے شخص کو لوگوں کے معاملوں کی باغ دوڑ سپرد کر دی جائے تو اس کا رویہ کیا ہوتا ہے سعافل دلیوف سیدھا سیدہ پہلی بات زمین میں فساد کرتا ہے اور کیا کرتا ہے دوسری چیز ویوخلی کل ہرس کھیتیوں کو ہلاک کرتا ہے اور تیسری چیز ون نسل نسل کشی کرواتا ہے نسلوں کو تباہ کرتا ہے یہ تین چیزیں اس کی سامنے آئیں بعد میں ہم ایک ایک کو دیکھیں گے لیکن پہلے اس کردار کو پورا دیکھ لیں جو اگلی آیت میں بھی ذکر ملتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تین باتوں کو سامنے رکھ کے فرماتے ہیں واللہ لا یحب الفساد اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا یعنی پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنا کمنٹ دے دیا اس کے بارے میں کہ اس کا کردار تو جو ہے سو ہے لیکن حقیقت میں اللہ کو ایسے کردار پسند نہیں یہ فسادی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو فساد پسند نہیں چوتھی خوبی اس کی کیا ہے وہ اضاقی الحت اللہ جب اسے کہا جائے اللہ سے ڈر جاؤ اللہ سے ڈرو اللہ کا خوف رکھو جب لوگ اس کے برے کاموں پہ اس کو ٹوکیں اور اللہ کا خوف دلائیں تو ڈرنے کی بجائے کیا کرتا ہے اخذت العزت و ابھارتی ہے اس کو عزت گناہ پر پھر اور جوش سے کام کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کے غلط کاموں پہ شیر ہونے لگتا ہے اور زیادہ اپنے آپ کو کھول کے سامنے لاتا ہے انجام کیا ہے اس کا فحسبہ جہنم بس کافی ہے اس کو جہنم و لبی سلمات اور کتنا ہی برا ہے یہ ٹھکانا کیسی تصویر بنی آپ کے ذہن میں اس کردار کی اللہ تعالیٰ کس کردار کو ہمارے سامنے لانا چاہتے ہیں اگر آپ پچھلی آیتوں کو دیکھیں تو اوپر بھی ایک ایسا ہی کردار تھا ایک وہ تھا جو کہتا تھا ربنا آتینا فت دنیا بس اور دوسرا تھا جو کہتا تھا ربنا تینا فت دنیا حسنتوں وفلا قرتی حسنتوں وقنا حسا بنار دو مختلف کردار تھے ایک وہ تھا جس کی نگاہیں اس دنیا پہ لگی ہوئیں اس دنیا دنی کا سودے گر جس کے دل میں جو بات تھی اس کی زبان پہ آ گئی اس کا سارا حج دنیا ہی کے لیے ہو گیا اور ایک وہ ہے جو دنیا کے ساتھ آخرت بھی مانگتا ہے یہاں اصل میں اب اسی کردار کو مزید کھول کے بیان کیا کہ ایک وہ کردار ہے جو مصلحت پسند ہے جس کے سامنے صرف دنیا ہے اور خاص طور پہ جب اللہ تعالیٰ اس کو کوئی دنیاوی عہدہ دے دیتا ہے کچھ بڑا بن جاتا ہے تو اس وقت جو اس کا روپ سامنے آتا ہے وہی دیکھنے کے لائق ہے الیکشن سے پہلے خوبصورت نعرے اور جب آ گئے تو ٹیکس مہنگائی اور نقصان دہ چیزیں لوگوں کے سامنے یاد رکھیے کہ یہ جو اللہ سی ہے نا اس آیت میں بمن ناسی میں جو من ہے نا یہ ایک فرد بھی ہو سکتا ہے ایک انسان ایک حکمران بھی ہو سکتا ہے اور ایک سپر پاور بھی ہو سکتی ہے ہر وہ جس نے یہ کام کیے ہر وہ جس نے اپنے مفادات کا کھیل کھیلا اور اپنی ذات کے فائدے کو بڑا رکھا اور دوسروں کے فائدوں کو پس پش ڈال دیا یا دوسروں کے نقصان کی قیمت پہ اپنا فائدہ لیا اس کا معاملہ کیا ہوا ایسا ہی ہوگا کتنا گندا کردار سامنے آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ایسا کردار کبھی انسان اس کو دیکھے بھی نہ پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا الد الخصام سخت جھگڑنا مستر کے معنوں میں اور جھگڑالو کے معنوں میں بھی ہے یعنی جھگڑا کرنے والے یعنی جھگڑالو بھی ہے اور جھگڑا بھی کرتا ہے ایکشن پیش کیا اس کا جھگڑے میں بہت جھگڑالو ہے یعنی ایسے لگتا ہے کہ ایک ایک لفظ اس کے کردار کو واضح کرنے کے لیے رکھا کہتے ہیں کہ اللہ کے علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا تھا منافق تھا دل کا لیکن جب باتیں کرتا تو اتنی اچھی باتیں کرتا کہ علیہ وسلم محب ہو جاتے اس کی باتوں میں اسی لیے ایک آپ نے حدیث میں بھی بیان فرمایا کہ بعض کلام جادو ہوتے ہیں تو یاد رکھیے ہر وہ جو میٹھی باتیں کرتا ہے اچھی باتیں کرتا ہے اس کی باتیں اس قابل نہیں ہوتیں کہ آپ اس پہ غور کریں کچھ لوگ بڑے خوفناک ہوتے ہیں میٹھی میٹھی باتیں کر کے آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہیں عموماً ایسی گفتگویں کہاں ہوتی ہیں جب لوگوں کا مفاد سامنے ہو اصل میں لوگ اپنے فائدوں کو سامنے رکھتے ہوئے دوسروں کا خیر خواہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی جب مفاد پرست خود کو حق پرست ثابت کرنا چاہے تو وہ ایسی ہی گفتگویں کرتا ہے عموماً سیاسی ووٹ لینے کے لیے ایسا ہوتا ہے رشتوں کے نعتوں کے وقت ایسی باتیں ہوتی ہیں ویزے لگوانے کے وقت میں ایسی باتیں ہوتی ہیں لڑکوں کا لڑکیوں کو اپنے جال میں بننے کے وقت ایسی باتیں ہوتی ہیں اس کی چہرے کی تعریف اس کے حسن کی تعریف لیکن حقیقت میں رخ کیا ہوتا ہے وہ کچھ دوسرا ہی دکھتا ہے جب ایسے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے تو وہ ایک دوسرا ہی کردار ہوتا ہے ہم دیکھیں گے کہ دنیا میں فساد کیسے پھیلتا ہے جس فساد کی یہاں اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ یہ ایسے کام جو کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں فساد آتا ہے تو فساد پیدا ہوتا ہے پروپیگنڈے سے جتنا دنیا میں مصنوعی پروپیگنڈا عام ہوگا اتنا ہی فساد عام ہوگا آپ دیکھتے ہیں کہ ایک خبر خبروں میں آتی ہے یا ایک اخبار میں بات چھپتی ہے ہوتی جھوٹی ہے اور اگلے دن آپ کو شہر کی رونق اور لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بات گڑبڑ ہے تو لہٰذا فساد پہلی صورت کیا ہے اس کی کہ جس سے پروپیگنڈا ہوتا ہے ایک اور کوشش بھی ہوتی ہے فساد کی اور وہ کیا ہے کہ ذاتی فائدوں کی خاطر دوسروں کا استحصال کرنا اس کی کیا مثال ہم دیکھیں گے کیونکہ ہمیں دیکھنا تو یہ ہے نا کہ کیا آج کے دور میں بھی ایسی فساد کی کوششیں ہیں میرا خیال ہے کہ آپ میں سے وہ لوگ جو میڈیا کے نام سے انٹرٹینمنٹ کے نام پہ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں وہ اس کی تصدیق کریں گے ایسے اشتہارات ایسی ایڈس کہ جن میں جھوٹ کو سچ کر کے دکھایا گیا غیر مفید کو مفید کر کے دکھایا جاتا ہے غیر ضروری کو ناگزید کر کے دکھایا جاتا ہے اور اس طرح بظاہر کیا لگتا ہے کہ لینے والوں کا فائدہ ہے لیکن حقیقت کیا ہے کہ سارے فائدے پروڈیوسر کے ہیں کیا آج ایسا تو نہیں ہو رہا اگر آپ کوئی بھی ایسا ایڈ دیکھیں مثلا آپ دیکھیے کہ ایک چیز وہ ہے کہ جس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جس سے انسانوں کی ضرورت کا تعلق ہو سراسر ایک تعیش کی چیز ہے ایش پرستی کی چیز ہے ایکسٹراس میں آتی ہے لیکن کیا ایڈز کے اوپر ایسی چیزوں کو اتنا ضروری کر کے نہیں دکھایا جاتا کہ آپ کے بچے آپ سے ضد کرتے ہوئے دکھیں گے ممی مجھے وہ چاہیے جو ٹی وی پہ آیا ممی مجھے وہ چاہیے جو رات کو بات کی جا رہی تھی آج کتنا فساد ہے ہمارے چاروں طرف ایک پروڈیوسر اپنی پروڈکٹ کے نام پہ بے حیائی کو پروموٹ کرتا ہے اور عموماً آپ کو معلوم ہے کہ ایسی چیزوں میں اسپانسرس کروایا جاتا ہے بڑی بڑی فارم سے کیا ہے فلاں ڈرامہ ہے فلاں مووی لوگوں کی ہٹ ہے آپ اپنا ایڈ اس میں دے دیں آپ اسپانسر کریں اور لوگ صرف یہ سوچ کے کہ چلے ہمارا پروڈکٹ بکے گا اس کو سوچنے کی زحمت ہی نہیں کرتے کہ جواب میں ملے گا کیا اور لوگ کس چیز کو دیکھیں گے اور اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا اور کیا نقصان لوگ مان لگاتے ہیں کیا یہ فساد کی کوششیں نہیں آج جس دور میں ہم سب جی رہے ہیں کیا یہ فساد سے پاک دور ہے ایسا بندہ جو صرف اپنے ذات کے لیے تو بہت مخلص دکھے لیکن دوسروں کے لیے نقصان سے ثابت ہو اس کی مثالیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیے اس کی ایک اور تیسری صورت بھی ہوتی ہے فساد کی اور وہ کیا ہے اپنی قیادت کی خاطر پوری قوم کو دو پر لگا دینا اپنے اقتدار کو باقی رکھنے کے لیے قوم کو بے راہ رو اور غلام بنانے تک سے گریز نہ کرنا ایسا تو نہیں ہو رہا آج کے دور میں کہ بعض حکمرانوں نے صرف دوسرے لوگوں کو اس لیے بے حیائیوں کی کھلی چھٹی دے دی کہ لوگ ہم پہ اعتراض نہ کریں ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو تم ان چیزوں میں لگ جاؤ جو تم کر رہے ہو وہی کرتے جاؤ بعض جگہ دینی تعصب پھیلا دیا جاتا ہے علماء کی علماء سے لڑائیاں کروا دی جاتی ہیں ایک کی مسجد سے دوسرے کی مسجدوں کے اوپر حملے کروا دیے جاتے ہیں شاید آپ کے لیے یہ چیز نہیں ہو لیکن یہ حق ہے کہ بعض دفع کسی ملک میں ہونے والے دھماکے جس سے بظاہر حکومت پہ زد پڑتی ہے لوگ اس کے خلاف ہونے لگتے ہیں لیکن وہ حکومت خود کرواتی ہے جی یہ ان کی کنسٹڈی میں ہوتے ہیں کیوں تاکہ لوگ ان دھماکوں میں الجھ جائیں اور ایک ہفتہ کم از کم اس کی نظر ہو جائے اور کوئی ہماری سرگرمیاں نہ دیکھے ویزا طول صافل اور دلی یوف فی ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ہمیں کرنے دیں کیا جیسا نہیں لگتا کہ ہماری قوم کے ذہن اغوا کر لیے گئے ان کو خوش ہی نہ رہا ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے کوئی دین کے نام پہ لڑ رہا ہے کوئی قومیت کے نام پہ لڑ رہا ہے اور کرنے والے اپنے کام کرتے ہی جا رہے ہیں پھر اسی طرح فساد کی ایک اور صورت کیا ہوتی ہے کہ اپنے فائدوں کی خاطر ایسی سرگرمیاں جاری رکھنا جو صرف اور صرف تحریب پیدا کرنے والی ہوں مثلا آپ دیکھیے کہ اخبار بیچنے کے لیے ایسے مضامین ایسی خبریں ایسے اشتہارات دینا جو قوم کو اس کے نظریے سے دور ہٹا دیں کسی چینل کے ایسے پروگرام کہ لوگوں کو بھلی باتوں کا ہوش ہی نہ رہے اور بعض دفعہ تو خیر اور نیکی اور خدمت خل کے کام بھی صرف اپنے فائدوں کے لیے کیے جاتے ہیں لوگوں کو شہوت پرستی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے بعض دفعہ بعض حکمران اپنے اقتدار کی خاطر عوام کو ایسی سرگرمیوں میں مصروف رکھتے ہیں جیسے مختلف قسم کے تہوار بسنت ویلنٹائن ڈے ہولی اب تو ہولی بھی شروع ہو گئی شاید آپ نے سنا ہو تاکہ لوگ الجھتے رہیں انہی چیزوں میں اور قائدین جن کو قائد نہیں کہنا چاہیے ان کی طرف سے توجہ ہٹ جائے جو قانون بنائیں جو مہنگائی کریں جو کریں اس کے اوپر نظر نہ جائے اور عوام کی نگاہیں ان پر نہ اٹھ سکیں کیا یہ آج ہمارے ہاں ہو رہا ہے ہم کسی ایک ملک کی بات نہیں کر رہے ایک سسٹم کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں اللہ کا خوف نہیں رہتا نا جہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے راتوں کو چھپ چھپ کے گشت کرنے والے لوگ نہیں رہتے پھر وہاں عوام کو اسی طرح سے بے وقوف بنایا جاتا ہے پھر لوگ ان کی چیزوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ شاید کوئی ایسا مومن آ جائے کہ جس سے ہمارے حالات بدل جائیں چند سال تک ایک آتا ہے اور جب وہ جاتا ہے تو دوسرا اس سے بھی بڑا آنے لگتا ہے اور لوگ اسی طرح چند سالوں کے بعد صرف تبدیلی کے نام پہ نئے چہرے دیکھتے ہیں لیکن پیچھے سوچ ایک ہی ہے وہیخل حرض کھیتیوں کو تباہ کرنا کھیتیاں کیسے تباہ کی جاتی ہیں شاید پہلے تو لوگوں کو یہ بات نہ سمجھ آتی ہو لیکن آج کے دور میں یہ بات بڑی عام ہے مثلاً آپ دیکھیے کہ اپنے ہی ملکوں کی اگر ہم بات کریں تو کھادوں کے ذریعے یعنی ایگرو کیمیکل کے ذریعے سے کھیتیاں جو برباد ہو رہی ہیں شاید آپ نے اس کا ذکر سنا ہو اتنی زبردست بدبو والی کھادیں ڈالی جاتی ہیں کہ اگر وہاں اس وقت کوئی جانور بھی ہو تو وہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے اور ان علاقوں سے اگر آپ کبھی ٹرین کا سفر کریں اور کچھ ایسے راستے میں علاقے آتے ہیں جب آپ کراچی سے لاہور جاتے ہیں کہ پوری ایگرو کیمیکل کا سپرے ہوتا ہے اور وہاں سے رہنے والے اپنے منہ کے اوپر ناک کے اوپر کپڑے ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں ورنہ وہ جان تک لکھ جائے پھر اس طرح ایسی کھادیں پوری دنیا میں ان کا استعمال ممنوع ہے لیکن آپ کے ملکوں میں وہ سستی بانٹی جاتی ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ فصلوں کی تباہی کیسے ہو سکتی ہے کہ زمین کے فطری نظام کو بگاڑ کے ایک پودا ہے اس کو تین چار مہینے میں اگنا تھا آپ نے اس کو رات دن ترقی کرا کے آپ نے اس کو وقت سے پہلے بڑا کر لیا اب اس پہ جو فصل لگے گی کیا واقعی اس کے اندر وہ سب کچھ ہوگا جو کہ ایک اصل پودے میں ہونا چاہیے فصلیں تباہ ہو گئیں اور جو ہی فصلیں تباہ ہوتی ہیں تو یاد رکھیں پھر نسلیں بھی تباہ ہوتی ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا بہلی کا لہر سون نسل کھیتیوں کو تباہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ نسلوں کو تباہ کر دیا نسل انسانی متاثر ہو گئی یہ کیسے ہوا سب سے پہلے تو آپ دیکھیے کہ پاپولیشن پلاننگ خاندانی منصوبہ بندی نسل انسانی کی تعمیر کرنے والی ماؤں کی ذہنی اور جسمانی صحت کو متاثر کر دیا ایسے ایسے طریقے ان کے لیے ایجاد کیے گئے کہ اولاد نہ لینے کے لیے وہ نت نئے طریقے اختیار کریں اور جس کے نتیجے میں ان کی صحت برباد ہو جائے کم بچے خوشحال گھرانہ کیا یہ نسل انسانی کی تباہی نہیں پھر اسی طرح نسلوں کی تباہی ہوتی ہے ان کے اخلاق برباد کر کے آج ہمارے اخلاق برباد ہوئے کہ نہ ہوئے پورے معاشرے پہ بگاڑ کی ایک چادر تنی ہوئی ہے ذہن قید ہو چکے جانوروں کی سطح پہ انسان چیر ہے جیسے انسان کھاتے ہیں دو دو ہاتھوں سے ایسے تو کبھی جانور بھی نہیں کھاتے ہوں گے رشتوں کا تقدس مٹ گیا اتنا ہرس کلچر سکھا دیا یہ کہ ایک ہاتھ سے کھاؤ اور ایک ہاتھ میں پیو ڈرنک لو ہرس کی بات نہیں لگتی جانوروں میں بھی ایک بدترین جانور ایسا کام کرتا ہوا دکھے گا جو آج انسانوں کی عادت ہو گئی نہ ماں باپ کا پتہ نہ بڑے کی حدت نہ چھوٹے کا پتہ ہر تعلیمی ادارہ ایسے لگتا ہے کہ نسلی تباہی میں لگا ہوا ہے بظاہر آپ کے بچوں کی اعلیٰ تربیت کے ادارے لیکن اندر میں اصل کیا ہے مفاد پرستی وہ بچے جو ماؤں کی گود میں پلنے تھے وہ ان اداروں کی گود میں گئے تو اپنی ماں کے نہ رہے پھر کس طریقے سے آپ دیکھیے کہ تعمیری کاموں کی طرف سے توجہ ہٹا دی گئی آج آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ ایک با مقصد زندگی گزار رہے ہیں کیا واقعی ہمارے ذہنوں کے اندر کوئی پلان ہے آج ہم کٹی ہوئی پتنگ کی طرح گھوم رہے ہیں جو جدھر جاتا ہے ہم اس کے پیچھے جانے لگتے ہیں ہم ایسے ایسے معاملات میں لگے رہتے ہیں کہ جن کی نہ اس دنیا میں ضرورت اور نہ آخرت میں ضرورت ہوگی ہر بندہ پیٹ کی خاطر جینا چاہتا ہے کون ہے جو اللہ کی خاطر جیے یہ یورپ نے پہلی دفعہ قانون دیا تھا کہ مذہب تمہارا ذاتی معاملہ ہے ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ریلیجن آج ہر ایک نے اسی کو اپنا لیا آج کون ہے جو نصیحت کو پسند کرے کسی کو دیکھ کے دیکھے نصیحت لوگ کہیں گے چھوڑو ہمیں اس کی ضرورت نہیں اور ایسے ایسے کردار پھر جب ہمارے مقدروں کے فیصلے کرنے لگے تو پھر مسلمانوں پہ وہی حالات آتے ہیں جو آ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں سے بچنے کے لیے ہوشیار کرنے کے لیے ہمیں کہتے ہیں کہ لوگوں دیکھ لو دوست اور دشمن کو فرق دیکھو پہچانو ان کی باتوں کو پہچان کے دیکھو یہ صرف حکمرانوں کی باتیں نہیں ہو رہی ہر دور کے لوگوں میں ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو لوگ اپنی غلط چیزوں کو صحیح قرار دیتے ہیں اور یہ بات تو سب سے زیادہ ڈرانے والی ہے کہ وزیلت اللہ اخذت العزا بالعضم اخذت العزت بال عسم کہ جب اس کو اللہ کا ڈر دلایا جائے کہ دیکھو باس آ جاؤ کیا کر رہے ہو تو پھر گناہوں پہ اور شیر ہونے لگتا ہے اس کو اور زیادہ بات آتی ہے یعنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے بات کو سمجھنے کی بجائے غرور کا شکار ہو جاتا ہے تعصب اور ضد کا شکار ہو جاتا ہے فساد کے خوبصورت نام لینے لگتا ہے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا تھا اے عمر اتق اللہ اللہ سے ڈر جا تو فوراً ایسی خشیت تاری ہوئی کہ اپنا گال زمین پر رکھ دیا توازوں کے ساتھ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا گناہ یہ ہے کہ جب کسی کو کہا جائے کہ اتق اللہ تو وہ آگے سے کہے علیہ کا بن افسک اپنی راہ لو یعنی تم ڈرو میں نہیں ڈرتا آج ہمیں تو نہیں لوگ ایسا کہتے آج جس معاشرے میں ہم جیتے ہیں یہاں تو لوگوں کا یہ رویہ نہیں کہ نیکی کی بات سن کے آگے سے کہ اچھا اچھا تم اپنا کام کرو یاد رکھیے کہ جب بندہ مفاد کا بندہ بنتا ہے نا تو پھر اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی بات سن کے ایسا ہی ہونے لگتا ہے کبھی آپ کی اچھی بات کے جواب میں کوئی ایسا رویہ اختیار کرے کہ اچھا تم اپنی فکر کرو تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ وہی کردار ہے جس کا ذکر ان آیتوں میں پھر گناہ کو عزت کا مسئلہ بنا لیتا ہے چلیں ہم بھی تو دیکھیں کہ آج ہمارے ہاں تو کوئی ایسا کردار نہیں کہ جو گناہوں کو عزت کا مسئلہ بنا لیتا ہے میں نے تو لوگوں کو کئی بار یہ بات کہتے سنا کیا کریں بس یہ کہ عزت کا مسئلہ ہے رسم و رواج کو ہم اپنانے لگے خاندانی طور طریقے ہم نہیں چھوڑ سکتے کیوں عزت کا مسئلہ ہے بیٹی کو جہیز دو نہیں تو عزت نہیں رہے گی داماد کو گاڑی دو عزت کا مسئلہ ہے برات کا اچھا استقبال کرو عزت کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی بات کو سن کے بھی انسان یہ بات کہے تو پھر سمجھ جاؤ کہ اس کی نظر میں اپنا معاشرہ اپنی باتیں یہ زیادہ بڑی ہیں تو لہٰذا انسان کو اپنے وقار کا خیال کیسے گناہ پہ جما دیتا ہے اس کو ہمیں اچھی طرح سے سمجھنا ہے کیونکہ اس کا تعلق انسان کے اندر کے بڑے پن سے جو انسان متکبر ہوتا ہے نا جب آپ اس کو نصیحت کرتے ہیں اس کو نیکی کی طرف توجہ دلاتے ہیں تو ایسا شخص پھر اکڑنے لگتا ہے پھر ایسے بندے کو چھوڑ دینا چاہیے الگ کر دینا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود پوچھوں گا ان سے فحس بہو جہنم یہ دنیا کے دنی یہ اپنے فائدوں کی خاطر جینے والے یہ دوسروں کو سامنے قتل کرنے والے اپنے مفادات کے لیے لوگوں کی زندگیاں برباد کرنے والے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ جہنم ان کو کافی ہوگی وہ لبی صلم جیسے ماں کی گود میں تھے اب یہ جہنم کی گود میں جائیں گے چاہا کیا اور ملا کیا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی بات کی یہ جہنم ان کو جلائے گی ان کے جلنے سے ان کے دلوں سے ایک ایسی گھٹن دور ہوگی جو دنیا میں نہیں ہو سکی پھر چیہیں گے چلائیں گے یا آگ ان کو جلا کر راک کر دے گی یہی آگ ان کا علاج ہے یہ بہت برا ٹھکانا ہے تو اگر ہم دیکھیں تو ہم نے چھ چیزیں دیکھی سائت میں ایک برے کردار کی دو چہروں والا چرب زبان سخت جھگڑالو جس کی فطرت مسخ ہو چکی نمائش کے لیے سب کچھ کرنے والا اپنی ذات اور اپنی زندگی کو محور اور مرکز بنانے والا ایسے ہی لوگ ہیں کہ جو اللہ کے نظر میں بڑے برے ہیں